دامت میں نیند آنے لگی سریا کوڑیے ندامت نیند آنے لگی نیند آنے لگی ہے کیا کہنے سبحان اللہ وہ خلا ہے کہ سوچتا ہوں میں وہ خلا ہے کہ سوچتا ہوں میں اس سے کیا گفتگو ہو خلوت میں وہ بلا ہے کہ ہوں میں کیا سے کیا گفتگو ہو خلوت اس سے کیا گفتگو ہو خلوت میرے کمرے کا کیا بیان میرے کمرے کا کیا بیان کہ یہاں خون تھوکا میرے کمرے کا کیا بیان کہ یہاں خون تھوکا گیا شرارت میں میرے کمرے کا کیا بیان کہ یہاں خون تھوکا گیا سبحان میرے کمرے کا کیا بیان کہ یہاں خون پھوکا گیا شرارت میں خون پھوکا گیا شرارت روح نے اس کا فریب دیا کہ روح نے اس کا فریب دیا جسم کو جسم کی عداوت میں روح نے اس کا فریب دیا جسم کو جسم کی عدالت میں روح نے جانے روح نے عشق کا فریب دیا جسم کو جسم کی عداوت میں نے کو درمیان نہ لاؤ کہ میں عشق کو درمیان نہ لاؤ کہ میں چیختا ہوں بدن کی عصرت میں عشق کو درمیان نہ لاؤ کہ میں چیز کا ہوں بدن کی وسرت میں اس کو لاؤ میں کا ہوں بدن کی اسرت میں اب فقط عادتوں کی ورزش ہے اب فقط عادتوں کی ورزش ہے روح شامل نہیں شکایت میں عادتوں کی وردش ورزش ہے شامل نہیں شکایت میں روح شامل نہیں روح شامل نہیں شکایت میں یہ کچھ آسان تو نہیں ہے کیا یہ کچھ آسان تو نہیں ہے کہ ہم روٹتے اب بھی ہیں مرحبت میں یہ کچھ آسان تو نہیں ہے کہ ہم یہ کچھ آسان تو نہیں ہے کہ ہم روٹتے اب بھی ہیں مرحبت میں روٹتے ہم جو تعمیر ہونے والی تھی وہ جو تعمیر ہونے والی تھی لگئی آپ تھی وہ جو تعمیر ہونے والی شیر سے شیرا کہ خدا جو کہیں نہیں موجود ہے خدا جو کہیں نہیں موجود کیا لکھا ہے ہماری قسمت میں اے خدا جو کہیں نہیں موجود کیا لکھا ہے ہماری قسمت میں زندگی کس طرح بسر ہوگی زندگی کس طرح بسر ہوگی دل نہیں لگ رہا محبت میں زندگی کس طرح بسر ہوگی دل نہیں لگ رہا